علیہ وآلہ وسلم مجھ سے قبل معزز علماء کرام بڑی ہی پیاری گفتگو فرما چکے قابل احترام علماء کرام موجود بھی ہے میں مناسب تو نہیں سمجھتا کہ میں گفتگو کروں مجھ سے سینئر حکیم رضا اللہ صاحب جامعہ سلفیہ میں ہم اکٹھے پڑھا کرتے تھے لیکن احباب کے تقاضے اور بائیوں کا یہ حکم تو چند گزارشات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میر جمع ہے احباب حرف دل کہلے پھر شاید التفاط دل دوست رہے یا نہ رہے علامہ لے زیر شہید رحمہ اللہ کہا کرتے تھے قافلہ بڑے شوق سے سن رہا تھا قافلہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے سچ تو یہ ہے کہ علماء کرام کے کام کرنے کے باوجود اور بعض پھولوں کے کھلنے کے باوجود اور بعض کلیوں کے مسکرانے کے باوجود چمن اداس ہے سچ تو یہ ہے کہ وہ القاب بھی ہمارے پاس نہیں ہے اور وہ آواز بھی ہمارے پاس نہیں ہے اور وہ یلغار بھی ہمارے پاس نہیں ہے اور وہ اخلاص بھی ہمارے پاس نہیں ہے اور وہ صدق اور وہ سچائی اور وہ استقامت اور وہ محنت جو ہمارے صلف صالحین نے کی ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا لیکن عربی شاعر کے کہنے کے مطابق احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا محبت ہے ہمیں اسلاف سے پیار ہے ہمیں اسلاف سے تو ہم بھی کچھ اپنا حصہ اپنے ہمت کے مطابق اپنی کمیاں اپنی کوتاہیاں اور اپنی غفلتوں اور اپنی اخطاء کا اعتراف کرنے کے ساتھ اپنا کچھ حصہ ہے کہ شاید کسی کے کام آ جائیں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات مجموعی لحاظ سے اجتماعی طور پر سچ یہ ہے کہ ہمیں آگے ہی نہیں ہے ہمیں معرفت نہیں ہے کہ کتنے طوفان ہمارے سہن میں عمدے ہوئے ہیں کتنے بادل چمن اسلام پر گرج رہے ہیں اور دنیا اسلام کو مٹانے کے لیے دن رات منصوبہ بندی کر رہی ہے اگر ہمیں اس بات کا احساس ہوتا تو ہم کبھی بہانے نہ بناتے ہم کبھی عذر نہ پیش کرتے اگر ہمیں اس بات کا احساس ہوتا تو ہم محدود سے زندگی بسر نہ کرتے تو ہی ندا چند کلیوں پہ کنات کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے ان الارض للہ زمین ساری اللہ کی ہے اور اس کے وارث صرف مسلمان ہیں ہماری یہ وراثت ہے اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا وارث بنایا ہے اہل توحید ہونے کے ناطے اہل حدیث ہونے کے ناطے اہل سنت ہونے کے ناطے اللہ نے ہمیں اس کا وارث بنایا ہے آج ہماری زمین پر ظالم درندے قبضہ کیے ہوئے ہیں آج ہماری زمین پر رب کے دشمن قبضہ کیے ہوئے ہیں آج ہماری زمین پر غیروں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور دکھ یہ نہیں دکھ یہ نہیں کہ اندھیروں سے صلح کی ہم نے دکھ یہ نہیں اندھیروں سے صلح کی ہم نے ملال یہ ہے کہ صبح کی طلب بھی نہیں ہم قیدی بھی ہیں ہم غلام بھی ہیں ہم جکڑے ہوئے بھی ہیں اور ہمیں اپنی زنجیریں توڑنے کا احساس بھی نہیں ہے ہم کافروں کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہے کہ آخر ہم آزاد پیدا ہوئے تھے اللہ نے ہمارے ذمے ایک کام لگایا تھا اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک ڈیوٹی لگائی تھی جو اللہ نے نبیوں کے ذمے کام لگایا تھا ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق رہو والدین کلے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام وسلام کو دین حق دے کر بھیجا کس مقصد کے لیے کس کام کے لیے راہ والدین کلے اگر آپ چاہتے تو مکے میں رہ کے اپنی عبادت کر سکتے تھے بیت اللہ میں جا کے سجدے کر سکتے تھے مکے والے بھی آپ سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار تھے کہ آپ اپنے رب کی پوجا کریں ہم اپنے لات و منات کی پوجا کریں کہا نہیں اس دین میں تصادم ہے اس دین میں ٹکراؤ ہے حق کہا جائے گا باطل کو مسلا جائے گا باطل کو روندا جائے گا یہ دین اسلام ایسے گزارا نہیں کر سکتا سکتا لیون ظہرہو انہ دین کلے اس دین نے غالب آنا ہے دعوت سے جہاد سے تلوار سے وار سے جلغار سے محنت سے کوشش سے تغدو سے شہادتوں سے خون سے کترے دے کے گردنے کٹوا کے انگن کو لٹوا کے گھروں سے دور جا کے حجرت کر کے اس دین کو غالب کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور حجت الوضا میں میرے بھائی جوید صاحب یہ بیان کر رہے تھے حجت الوداع میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑے مطمئن انداز میں کہا تھا اللہ البلک تو کیا میں نے مشن پورا کر دیا کیا میں نے پیغام سنا دیا لاکھوں کا مجمع سامنے تھا لاتو مناج کے بت ٹوٹے ہوئے تھے قریشیوں کی گردنیں جھکی ہوئی تھی کیسرو کسرا ڈر رہے تھے پنیری تیار ہو چکی تھی پھول مسکرا چکے تھے کلیاں کھل چکی تھی پہاڑ آ چکے تھے توفان توفان سمٹ چکے تھے کافر اپنے بلوں میں گھس چکے تھے رب نے بہار آ چکی تھی اس بہار کے لیے ہم کیوں نہیں ترستے اس بہار کے لیے ہم کوشش کیوں نہیں کرتے آپ مجھے اتنا بتا دیں میرا اپنے آپ سے بھی سوال ہے یہ مت سمجھنا کہ ساری باتیں آپ کے لیے کر رہا ہوں اپنے آپ کو اول نمبر پر شامل کروں گا ہم دنیا کے اندر کیا بہتر سے بہتر کی خواہش نہیں رکھتے ایک دکان ہے تو دو دو ہے تو تین تین ہے تو چار پھر مارکیٹ ایک کمرہ ہے یا کرائے کا مکان ہے اپنا ہونا چاہیے پھر پھر پھر پھر دو تین کوٹھی کروڑوں میں سائیکل سائیکل میرے پاس ہے ہے ہے پھر پھر پھر موٹر آگے کار آتی پجارو پراڈو آتی ہے ہم سہولتیں بہتر سے بہتر حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے موبائل کو دیکھ لو دن رات موبائل بدلتے ہیں بہتر سے بہتر لینے کے لیے یہ دین اسلام اتنا یتیم ہو گیا اتنا مسکین ہو گیا جہاں ٹھیک ہے پڑا ہوا ہے پڑا رہے کسی نکر کونے میں اتنا بتا دو کہ دنیا میں اسلام اپنی حقانیت کے لحاظ سے تو غالب ہے دلائل کے لحاظ سے تو غالب ہے اپنی قوت میں تو غالب ہے مگر دیکھو دنیا میں اس وقت مسلمان کس کونے میں ہیں ان کی حیثیت کیا ہے ہمیں کیوں اپنی حیثیت کا احساس نہیں ہمیں کیوں احساس نہیں ہمیں کیوں فکر نہیں اس بات کی ہم تو پھر یہی کہیں گے اے موج حوادث دو ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے اے موج حوادث دو ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے کچھ لوگ ابھی تک ساحل پہ طوفاں کا نظارہ کرتے ہیں فکر نہیں احساس نہیں سوچ نہیں اپنے گھر کی فکر ہے اپنے کاروبار کی فکر ہے کھیت میں بیج کس وقت ڈالنا ہے کسان کو فکر ہے موجودہ دور میں کون سا برانڈ بک رہا ہے اس بات کی فکر ہے دکاندار کو فکر ہے کس دن گاہک آتے ہیں کون سی چیز پسند کرتے ہیں طالب علموں کو فکر ہے ڈپلوما کون سا لینا چاہیے آئی کام کا بی کام کا یا ایم فل یا کوئی بھی ڈگری لینی چاہیے یہ بھی پتا ہے فلاں کھانا کھانا ہے فلاں مشروب پینا ہے ایک ایک چیز کا پتا ہے فلاں دوائی کھاؤں گا بیمار ہو جاؤں گا ڈاکٹر کا مشورہ ہے حکیم صاحب کا مشورہ ہے افسوس اس بات کا ہے اس بیچارے اسلام کی کوئی فکر نہیں اس بیچارے اسلام کا کوئی خیال نہیں اللہ تعالیٰ تو اسلام کو غالب کرے گا رب کا وعدہ ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے الاسلام یالو ولا یولا علی اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے مغلوب ہونے کے لیے نہیں ہاں اللہ کے نبی کا فرمان ہے مسند احمد کی حدیث ہے تمیم داری روایت کرتے ہیں یہ دین اسلام پہنچ کے رہے گا جہاں جہاں دن رات کا نظام ہے اسلام پہنچ کے رہے گا کچے گھر میں پکے گھر میں جہاں جہاں سورج کی شعائیں پہنچتی ہیں یہ اسلام وہاں وہاں پہنچ کے رہتا ہے عزت والوں کی عزت کے ساتھ اور ذلت والوں کی ذلت کے ساتھ اسلام نے تو غالب آنا ہے لیکن لگتا ایسی ہے کعبے کو پاسبہ مل گئے سنم خانے سے آج ہم اپنی حالت کو دیکھتے ہیں اپنی مسکینی کو دیکھتے ہیں اپنی بے توجگی کے دیکھتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے چھوٹا سا بچہ ہم سے کوئی مطالبہ کرے چھوٹے سے بچے کا خیال رکھا جاتا ہے اس کو کیا کھلانا ہے کیا پلانا ہے کہاں سلانا ہے اس بیچارے اس اسلام کی اتنی اتنی فکر بھی ہمیں نہیں ہے اتنا احساس بھی نہیں ہے آؤ دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے ہم سمجھتے ہیں شاید آنکھیں بند کر کے طوفان ٹل جائے گا مگر آنکھیں بند کر کے تو طوفان کبھی ٹلا نہیں کرتے یہ تو کبوتر کا کام ہے کہ آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ بلی مجھے کھانے آئی ہے تو شاید بچ جاؤں مگر بچ وہ بھی نہیں پاتا ہے آج ہم نے اپنے دودھ کی حفاظت کے لیے بلے رکھ لیے ہیں بلیوں کو رکھ لیا ہے آج ہم نے اپنی حفاظت کے لیے درندوں کو رکھ لیا ہے کرائے پہ رہ رہے ہیں بھیک مانگ رہے ہیں ہم نے اپنے رنگ کو چھوڑ کے کے رنگ اپنانے کی کوشش کی اور اپنے رنگ بھی گوا بیٹھے سبغت اللہ اللہ ہے ہے احسن من سبغا رب کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے اسلام کی دعوت سے بہتر دعوت کس کی ہو سکتی ہے اسلام کے نظام سے بہتر نظام کس کا ہو سکتا ہے اسلام کی پکار سے بہتر پکار کس کی ہو سکتی کرتی ہے ہمارے سلف صالحین اگر وہ غالب آگے تھے کامیاب ہو گئے تھے وفائیں کر کے استقامت کا ثبوت دے کے تپتی ریت پہ لیٹا بلال اگر کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے اذان دے سکتا ہے اگر کولوں کے اوپر بچھا بلال ہاں برداشت کرتا ہے اور ایک وقت آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلات وسلام جنت کی سیر کرتے ہیں اور چلتا بلال زمین پر ہے اور آواز جنت میں آتی ہے یہ کون سی ٹیکنالوجی تھی آخر میرا خبیب رضی اللہ عنہ مکے والوں نے قیدی بنایا تھا اس کو عورت کہتی ہے کتنے دن بھوکا رکھا ہم نے مدینے کے قیدی کو یا سرب کے قیدی کو ایک دن دیکھنے گئی کہ مر گیا ہوگا بھوک سے فاقے کاٹ کے جب میں دیکھنے لگی تو حیران رہ گئی خبیب وہ پھل کھا رہا تھا جو پورے مکے میں کہیں نہیں تھے یا ایوہ الذین آمنوا ان تنصر اللہ ینصرکم میرے بھائی پڑھ رہے تھے والذین جاہدو فینا اہدینہم سبولنا کفر اور تاغوت اور ظالم ایک دروازہ تمہارا بند کرے گا اب ہزار دروازے کھول دے گا اب سینکڑوں دروازے کھول دے گا ہمیں امید تو رکھنی چاہیے ہمیں کچھ تمنا تو کرنی چاہیے ہمیں کچھ خواہش تو کرنی چاہیے آرزو تو ہمارے دل میں کو آنی چاہیے نا اور آرزو کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے یہ نہیں کہ خواب دیکھیں جنت کے رستہ اختیار کرنے جہنم کا ایسا کبھی نہیں ہوا سل بنی اسرائیل کم آتینا من آیت بینا بنی اسرائیل سے پوچھو من سلوہ اترتا تھا بنی اسرائیل سے پوچھو دریا میں رستے بن گئے تھے بادل سایہ کرتے تھے پھر ان کو رب نے ڈبو دیا تھا لیکن نہ شکری کی تو رب نے سب کچھ ان سے چھین لیا تھا اللہ نے لے لیا تھا آج ہم نے پاکستان نام بھی بنایا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت بھی دی عظمت بھی دی مسلمانوں کو قوت بھی دی غلبہ بھی دیا مگر ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے ہم ہی اپنے اسلام سے اپنے دعویٰ سے پیچھے ہٹ گئے ہمارے حق میں فیصلہ کیسے ہوگا جب دعویٰ کرنے والا اپنا دعویٰ چھوڑ دے تو پھر کس طرح حق غالب آ سکتا ہے پھر کس طرح میرے محترم بھائیوں مسلمان غالب آ سکتے ہیں آج ہمیں آشیاں کی تو فکر ہے چمن کی فکر نہیں ہے کہ چمن کس حال میں ہے کیوں چمن میں اداسیاں چھائی ہوئی ہیں کیوں ہم منہ بنائے بیٹھے ہیں کیوں خون کے کترے گر رہے ہیں کیوں مسلمانوں کی اتنی ہو رہی ہیں کیوں مسجدوں کو استبر خانے بنا دیا گیا ہے کیوں برمارا کان میں مسلم کا خون بے رہا ہے بدھی ظلم کرتے ہیں ہم بول نہیں سکتے یہ چیتڑے یہ چوڑے چمار یہ زریل و خار حکمران بولتے تک نہیں ہے ان کی زبانوں کو تالے لگے ہیں کسی مسلمان سے پیار تک نہیں محبت تک نہیں اور شاید ہمیں بھی ہمیں بھی احساس نہ ہو کہ کہاں کہاں لہو بہ رہا ہے کہاں کہاں مسلم کی عزت کو لوٹا جا رہا ہے تو میرے بھائیوں میرے دوستوں معاشرہ اتنا خطرناک ماحول ہو چکا ہے کہ ہمارے گھروں پہ صرف دستک ہی نہیں دی جا رہی کفر کی فحاشی کی اریانے کی بلکہ ہمارے گھروں میں کفر داخل ہو چکا ہے کیا پڑھاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دیتے ہیں اپنے بچوں کو کون پسند کرتا ہے اپنے بچے کو دین کا عالم بنانا کون پسند کرتا ہے قرآن حفظ کروانا کون پسند کرتا ہے بخاری پڑھانا تمنا ہے میری آردو ہے میری خواہش ہے میری دنیا میں اسلام غالب آ جائے مگر مجھے کچھ نہ کرنا پڑے مجھے نہ بھولنا پڑے مجھے تنقید برداشت نہ کرنے پڑے مجھے صبر نہ کرنا پڑے اپنے بارے میں یہ سوچیں ہوتی ہیں اسلام غالب کس طرح آئے گا وہ قائد المرسلین سب سے پہلے مار کھانے والا تھا وہ امام المتقین سب سے پہلے پہلے کلمہ حق کہنے والا تھا آج ضرورت ہے بھائیو ہم دعوت کا کام کریں ہم احساس کریں کم از کم ہمیں احساس تو ہونا چاہیے نا لٹ جانے کا احساس ہو تو کبھی نہ کبھی انسان جاگ ہی جاتا ہے اور علامہ شہید کہا کرتے تھے کہاں گئے اور کہاں کہہ گئے آج کلمہ پڑھنے والے آج امت کہاں سوئی ہوئی ہے وہ کہا کرتے تھے یہ سویا ہوا شیر اب کچاڑ سے باہر نکل آیا ہے اور میں اس شیر کو اس وقت تک واپس اپنے کچاڑ میں جانے نہیں دوں گا جب تک دنیا میں دین محمد غالب نہ آ جائے گا جب تک حق کے پرچم لہرائے نہ جائیں گے کہاں کہاں ہیں ہیں وہ سوچیں وہ فکر یہ باتیں کرنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے گھر گھر میں گند آ چکا ہے بے حیائی آ چکی ہے فحاشی آ چکی ہے اور یعنی آ چکی ہے کل تک پورے معاشرے میں کسی بچی کو بے پردہ کوئی برداشت نہیں کرتا تھا اب ہر گھر سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہر گھر سے یہ اللہ کے رسول اسلام کی دشمنی ہو رہی ہے سارا کچھ ہمارے سامنے ہے شاید وہ دور آنے والا ہے کہ یہ کہا جائے گا کے رستے سے ہٹ کے بدکاری کر لو رستے میں نہ کرو خود غرضیاں عام ہیں قیامت کی نشانی ہے جبکہ نبی علیہ السلام کے صحابہ وَيُوْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَسَاسَا اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے آمینہ کے لال کے مہمان کو ساری رات ہاں ان کو کھانا کھلایا اور خود ساری رات بھوک کے سوئے رہے تھے بھوک کے سوئے رہے تھے کس لیے اللہ رب العزت کے رسول اسلام کے فرمان کی قدر کرتے ہوئے آخر سحیب رومی نے اپنا اپنا سب کچھ قربان کر کے جب کبا پہنچے تھے تو آپ نے کیا کہا تھا آج کسی کا مال لٹ جائے نماز کی وجہ سے آج کسی کا مال لٹ جائے دعوت کی وجہ سے کاروبار میں گھاٹا پڑ جائے ماں بکھلا باپ بکھلا رشتے دار بکھلا بھائی بکھلا بیوی بکھلا دعوت کا زور چڑھ گیا ہے اتنی تبلیغ آ گئی ہے کاروبار کی فکر تک نہیں ہے کاروبار کا احساس تک نہیں ہے اور میرا سہیب اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے کبا پہنچا تو آمین مانا کہ لال علیہ السلام نے کہا تھا ربی البیو یا ابا یحییٰ ابو یحییٰ سہیب تو نے کتنی بہتر تجارت کی ہے تو آیا بعد میں ہے تیری شان میں قرآن پہلے اترایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ بْتِغَا مَرْزَتِ اللَّهِ تو میرے بھائیو علماء کرام کا مجمع ہے بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے لیکن دوستو آؤ غور کریں آؤ فکر کریں آؤ احساس کریں چمن میں آگ لگی ہوئی ہے پھول جل رہے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے گھر میں ہمارے معاشرے میں ہمارے ماحول میں کیا کچھ ہو رہا ہے آنکھیں کھلی رکھو اور احساس کرو اگر ایسا ہم نے نہ کیا تو آنے والی نسل کو جواب کیا دیں گے کل قیامت کے دن ہمارے گرے بان ہوں گے اور بچوں کے ہاتھ ہوں گے ہماری نسل ہمیں کیا دے گئی اندلس کے مسلمان اسی لیے تو مٹ گئے کہ انہوں نے وقتی طور پر عیسائیوں سے کمپرومائز کر لیا ظاہر میں کفر اختیار کر لیا دل میں اسلام رکھا آنے والی نسل نے سمجھا شاید ابو عیسائی ہی تھے وہ بھی عیسائی بن گئے وہ بھی سلیبی رنگ میں رنگے گئے ایک تو اپنے معاشرے کا ہمارے سامنے سوال ہوگا ماشاءاللہ کرتا درتا سمجھدار بھائی احباب تشریف فرما ہے اپنے معاشرے کا بھی سوال ہوگا کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا ہمیں تو علم نہیں تھا ہم تو جاہل تھے تم تو پڑھے لکھے تھے تم تو سمجھدار تھے تم تو دنا تھے تم تو عقل والے تھے سمجھ والے تھے تم نے کیا کیا آج لوگ علماء کو دیکھتے ہیں علماء کو نمونہ بناتے ہیں ہم نے کیا کیا ابھی تو ایک اور فرد جرم ہمارے خلاف دائر ہونے والی ہے قیامت کے دن ہندوستان کے لوگ اور چائنا کے لوگ ہندو بھی اور بھی سارے قیامت کے دن جب اللہ ان سے پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا تم خیر کی طرف کیوں نہیں آئے اگرچہ ان کا عذر قبول نہیں ہوگا لیکن وہ اتنا تو کہہ سکتے ہوں گے کہ اللہ ہمارے آس پاس مسلمان رہتے تھے ہمیں کسی نے دعوت تک نہیں دی ہمیں کسی نے پیغام تک نہیں دیا ہمیں کسی نے سمجھایا تک نہیں ہے ہمیں کیا انہوں نے سمجھانا تھا یہ تو خود اسلام پہ عمل نہیں کرتے تھے جب اپنی شکل پہ اپنی عقل پہ اپنے وجود پہ اپنے جسم پہ اپنے گھر میں اپنے ملک میں اپنے وطن میں ہم اسلام نافذ نہیں کرتے تو دنیا نافذ کرے گی کیا نمونہ ہم پیش کریں گے آج دنیا پوچھتی ہے ڈاکٹر نائک اللہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے وہ کہتے ہیں آج کسی کافر کو اسلام کی دعوت دے وہ کہتا ہے کوئی مسلم دکھاؤ کوئی مسلم ملک دکھاؤ جہاں مکمل اسلام نافذ ہو ہم کہتے ہیں نہیں اگر دیکھنا ہے تم نے تو اللہ کی نبی کے دور کا مدینہ دیکھ لو رحمت کائنات علیہ السلام کے صحابہ دیکھ لو آج مسلم کی کیا پہچان ہے فرقے گروہ پارٹیاں آپس میں لڑائی تصادم کشمکش او اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین دیکھیں بھائی گفتگو کر بھی چکے ہیں کہ دعوت کا کام کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم معاشرے میں دعوت کا کام کریں کترا کترا مل کے دریا بنتا ہے تنکا تنکا مل کے سہرا بنتا ہے یہ آسمان پہ بادلوں کے ٹکڑے ہیں یہ تو نہیں شرماتے یہ تو نہیں مایوس ہوتے یہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے بہ جاؤ دنیا کا ہو جائے گا ادھر پڑتے ہیں دنیا کا فائدہ ہو جائے گا ہم کیوں گھبراتے ہیں ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں ہمیں کہا جاتا ہے کیوں دعوت کا کام کرتے ہو یہ تو معاشرہ تباہ ہو گیا برباد ہو گیا جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہے تمہاری تبلیغ کا کیا فائدہ ہوگا جی سورت العراف میں آتا ہے وہ اطقالت امت منہم لمت عید القوما اللہ مہلک ہوں وہ مہذب ہوں مذاب شدیدہ کالو مذرتن الا رب اللہ بنی اسرائیل کے تین گروہ تھے ایک گروہ گناہ کرنے والا اور دوسرا چپ خاموش تھا نیک عبادت گزار تھے مگر خاموش بیٹھے رہتے تھے تیسرا گروپ اصلاح کرنے والا تھا تبلیغ کرنے والا تھا تو خاموش بیٹھنے والوں نے کہا ان کو کیوں تبلیغ کرتے ہو ان پر تو مہر لگ گئی ہے یہ تو ختم ہو گئے ہیں یہ تو سمجھنے والے ہی نہیں ہیں تو تبلیغ کرنے والے کہتے تھے معذرتن الی ربکم ہماری تبلیغ کا اصل مقصد ہے ایک تو ہم اللہ کے پاس عذر پیش کریں گے نا یا اللہ ہم نے تو آواز بلند کی تھی نا ہم نے تو صدار لگائی تھی نا ہم نے تو پیغام سنایا تھا نا اللہ کے ہاں معذرت پیش کرنے کے لیے اور دوسرا سبب وَلَا أَلَّهُمْ يَتَّقُولُ کتنے بگڑے ہوں کو بھی اللہ سمجھ عطا کر دیتا ہے خالد ابن ولید نے کلمہ پڑھ لیا تھا ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا تھا کیسے کیسے لوگ تھے جو اسلام کے مخالف اور دشمن تھے جب وہ مسلمان ہو گئے تھے تو ہم مایوس کیوں ہوتے ہیں ہمارا کام تو محنت کرنا ہے ہمارا کام تو کوشش کرنا ہے ہمارا کام تو صدا لگانا ابراہیم آواز تم بلند کرو حج کے لیے لوگوں کے کانوں میں پہنچانا ہمارا کام ہے اور دنیا کو بیت اللہ کے طواف کے لیے لانا ہمارا کام ہے ابراہیم دعا مانگنا تمہارا کام ہے اللہ مکے والوں کو ایسی ایسی ایسے پھل دے ایسے ایسے پھل دے ان کو پھلوں کا رزق دے مکہ میں پھل کیسے ہو سکتے ہیں کوئی سوچ سکتا ہے مکہ میں پھل اللہ تعالیٰ نے پھل بھی دے دیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا وب اسفیہم اللہ ان میں رسول بھیج اللہ ان میں ایک رسول بھیج ابراہیم کہاں کس علاقے میں بدوؤں میں آسمان کے رب نے وہ بھی دعا قبول کر لی بگڑے ہوئے کو رب نے سوار دیا ذرا اندازہ کرو کہ جو مکے میں صحابہ رہتے تھے ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا وہ بھی تو اسی معاشرے کا حصہ تھے لڑائیاں کرتے تھے قتل و غارت کرتے تھے نشا کرتے تھے شراب پیتے تھے اور منات کے پجاری تھے رب رب رب نے نے نے سمجھ دی دی عزت دی رب نے مرتبہ دیا وہی دنیا کے رہبر بن گئے وہی دنیا کے رہنمائی کرنے والے بن گئے جن کو خبر نہ تھی کسی چیز کے رب نے ان کو رہبر بنا دیا رب نے ان کو حق بیان کرنے والے مولانا بنا دیا آج ہم کیوں مایوس ہوتے ہیں اللہ کے قرآن کے حکم پر عمل کرنا چاہیے اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ المدفر کم فاندر وربک فکبر وسیابک فتحر والرجز فہدر ولا تمنن تستقصر ولربک فصبر میری سب علماء سے اپنے سمیر سب سے گزارش ہے جو دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے وہ صورت مدثر کی یہ ابتدائی آیات کا ترجمہ ضرور پڑے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ سلاطو وسلام سے کہا اے مدثر کم اٹھو فاندر اپنے رب کے کی بریائی کو عظمت کو بیان کرتے ہوئے لوگوں کو ڈراؤ فاندر وربک فکبر رب کی کبریائی بیان کرو وثیابک فتحر اپنے کردار کو اجلا رکھنا ہے پاک صاف رکھنا ہے وثیابک فتحر ورجزہ فہجر پلیدگی کے قریب بھی نہیں جانا اس سے دور رہنا ہے ولا تمنن تستقصر لوگوں سے یہ تمنا نہیں رکھنے کہ لوگ تمہارا شکریہ ادا کریں احسان بھی نہیں ہاں کس لیے اپنے رب کے لیے کام کرنا ہے والے ربی کا فصبر اس راہ میں اگر تکلیف آنی ہے اور آنی ہے تو آپ نے صبر کر کے دکھانا ہے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے دعوت اللہ کا کام بڑا ضروری ہے کشتی والی مثال یاد کرو اللہ کے نبی علیہ السلاۃ وسلام نے فرمایا تھا ایک کشتی ہے اس کے دو حصے دو حصے کچھ اوپر لوگ ہیں کچھ نیچے لوگ ہیں فرمایا اوپر والے بار بار بار بار پریشان ہوتے ہیں یہ نیچے والے جو پانی لینے ہمارے پاس آتے ہیں بار بار اوپر آتے ہیں نیچے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے یہ کیا ہم بار بار اوپر پانی لینے جائیں اوپر والوں کو بھی مسئلہ ہے وہ نیچے ہی کشتی میں سوراخ کر کے کہ نیچے سے پانی لے آتے ہیں وہ کر رہے ہوں سوراخ اور اوپر والے کہیں کہ ہمیں کیا پرواہ ہے ہم تو اپنے حصے میں رہتے ہیں اگر پرواہ نہ کریں نیچے والے سوراخ کریں اور پانی سمندر کا کشتی میں داخل ہو جائے تو نیچے والے بھی ڈوبیں گے اور اوپر والے بچ جائیں گے سورة انفال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة اے میرے نبی ان کو پیغام دے دو اس فتنے سے بھی بچو اس عذاب سے بھی ڈرو جو تم نے گناہ تو نہیں کیا ہوگا تمہارے گناہوں کی سزا تو نہیں ہوگی گناہ کسی اور نے کیا ہوگا اور تم بھی عذاب کی لپیٹ میں آ جاؤ گے کس وجہ سے چپ رہنے کی وجہ سے خاموش رہنے کی وجہ سے حق سے جو خاموش رہتا ہے وہ تو گنگا شیطان ہوتا ہے قتیل اس شخص جیسا منافق بھی نہیں دیکھا جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا کلمہ حق نہیں کہتا سچی بات نہیں کہتا اسلام کی بات نہیں کہتا آج ضرورت ہے حق کہنے کی باطل دعوت دے رہا مشنی ادارے دعوت دے رہے اور سلیبیوں نے سکول کھولے ہوئے پوپ کے پجاری باطل کی دعوت دے رہے حق ہر ہوٹل میں یورپ میں جاؤ بائبل تمہیں مل جائے گی مصر میں دعوت دینے یہ پوپ کے سارے پادری گئے پادری آٹھ دس گئے دعوت دینے کے لیے ایک بندے تاجر کو انہوں نے کیچ کر لیا پکڑ لیا لے کے آگے کہتے ہیں یہ ہماری بائبل پڑھو اس میں بڑی خیر ہے بڑی بہتری ہے چلو مسلمانوں کو رب نے اتنی شان تو دی ہے کہ گفتگو تو کم از کم کر سکتے ہیں کسی سے اس نے کہا اچھا مجھے دعوت دینے آئے ہو بائبل کی تو تم کتنے مبلغ ہو انہوں نے کہا ہم دس مبلغ ہیں کہا دس کے دس اپنی اپنی بائبل لے کے آئے ہو کہا ہاں کہا اپنی اپنی بائبل لے کے آؤ وہ دس کے دس لے کے آئے اور تعجب یہ ہے کہ دس کی دس مختلف بائبل تھی ہر ایک کی مختلف تھی کہا جاؤ تم دس مبلغ دس بائبل لے کے آئے ہو دنیا کے کونے کونے میں جاؤ اسلام کے اندر تمہیں قرآن ایک ہی نظر آئے گا ہماری دعوت میں تو یہ حقانیت ہے ہم دعوت نہیں دیتے اللہ کے نبی علیہ السلاۃ وسلام نے ہمیں یہی پیغام دیا تھا یہی سبق دیا تھا اور انبیاء کرام علیہ السلام نے دعوت دی کہ نہیں دعوت دی وَإِلَىٰ آدٍ خَاهُمْ هُودًا وَإِلَى سَمُودَ خَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَى مَدِيَنَا خَاهُمْ شُعِبًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ ہر نبی نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے پیغام سنایا ہے اور یوسف علیہ السلام نے تو جیل والا موقع بھی ضائع کیا یا صاحب یا سجنی ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القخار اور میرے جیل کے ساتھیوں انہوں نے خواب کی تبیر پوچھ لی تو کہا اپنا مقصد بھی ساتھ حل کر جائیں اپنا مطلب بھی ساتھ حل کر جائیں اور میرے جیل کے ساتھیوں کا اتنے سارے رب بہتر ہے کہ اکیلا اللہ بہتر ہے غیر اللہ کی دعوت دی جا رہی کہیں ڈالر کو خدا بنایا گیا لا الہ الا ڈالر کہا جاتا ہے لا الہ الا امریکہ کہا جاتا ہے لا الہ الا کرسی کہا جاتا ہے لا الہ الا مال کہا جاتا ہے کلمہ کفر کے پڑھائے جا رہے کلمہ امریکہ کے پڑھائے جا رہے ورلڈ آرڈر امریکہ کا لایا جا رہا ہمیں محمدی ورلڈ آرڈر کو لانا ہے انشاءاللہ لائیں گے باطل کو بگائیں گے انشاءاللہ حق کے پرچم لہرائیں گے انشاءاللہ ہم سب کو آواز بلند کرنی ہے اور انشاءاللہ جب آوازیں مل کے بلند ہوں گی تو بڑا پڑے گا بڑی شان ہوگی بڑی عزت ملے گی شورش کاشمیری نے کہا تھا اسی قصور میں شاید علامہ صاحب کا جلسہ تھا تو شورش کاشمیری آیا اور جلسہ سٹیج پہ کھڑا ہوا تو کہتا ہے میں ابھی دور ہی تھا کہ بادل گرج بھی رہے تھے اور برس بھی رہے تھے شاید آج ہم وہ مشن بھول گئے وہ اہمیت بھول گئے وہ کام بھول گئے ہم وہ دعوت بھول گئے ہم وہ توحید کا پیغام بھول گئے میرے محترم بھائیو ذمہ داری محسوس کرو اللہ کے رسول اسلام نے فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کے کیا کہا تھا کولو لا الہ الا اللہ تفلحو تملک العرب والعجم کہو لا الہ الا اللہ کلمہ واحدہ ایک کلمہ کہہ دو عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے انہوں نے توحید کا کلمہ کہا آدھی دنیا پہ حکومت میرے عمر میں خطاب رضی اللہ عنہ نے کی اور دنیا ان کا نام سن کے کانپا کرتی تھی اور ڈرا کرتی تھی اور کون سا عمر جن کے کپڑوں میں پندرہ ٹاکیاں لگی ہوئی تھی اقسا کی طرف آ رہے تھے نا یاد کرو عمر بن آس نے جب کہا تھا پوپ کو عیسائیوں کے بڑے کو میں اقسا فتح کروں گا میں مسیح لے کے رہوں گا میں فلسطین کو آزاد کرواؤں گا بیت المقدس پہ قبضہ کروں گا ان کے پوپ نے کہا ان کے بڑے نے کہا تو نہیں کر سکتا کہا کیوں کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے جو بیت المقدس کو حاصل کرے گا اس کا نام عمر نہیں اس کا نام عمر ہے عمر بن آس سمجھ گئے کہ ہمارے عمر کی طرف اشارہ ہے اسی عمر کی طرف اشارہ ہے پیغام بیجا آپ کا منتظر فلسطین ہے آجو آجو من مومنین کس طرح آئے تھے اپنے گورنروں کو بھی دیکھ لو اپنے حکمرانوں کو بھی دیکھ لو انٹرنیشنل بیکاری فائیو سٹار ہوٹلوں میں ٹھہرے اور بیک مانگنے جاتے ہیں دنیا سمیت یہ دین آئے ہیں فضول خرچیاں کریں گے رب کی قسم پاکستان کی درتی پہ رب نے بڑا کچھ ہمیں دیا ہے بڑے وسائل ہیں لوٹنے والے نہ ہوں ڈاکو نہ ہوں تو یہ کبھی وسائل ختم ہو سکتے نہیں اور اب تک یہ بچا ہوا ہے تو کوئی مجزئی ہے اور نہ لوٹنے والے بڑے اور ختم کرنے والے بھی بڑے عمر بن خطاب آئے تھے اور گھوڑے پہ سوار یا اونٹ پہ سوار کتنے میل غلام اوپر سوار ہوتا ہے اور کتنے میل عمر بن خطاب لگام پکڑتے ہیں اکسا کے قریب آئے تھے ندی رستے میں آئی تھی ندی کو کراس کرنے لگے تو اپنے جوتے کو ہاتھ میں پکڑا اور اپنے کپڑے اوپر کر لیے اونٹ کی لگام پکڑے ہوئے ہیں اور ابو عبیدہ بن جرہ سامنے کھڑے تھے اور کہا اے امیر المومنین ایسا کیوں کرتے ہو ہماری توہین ہوتی ہے کافر سارے سلاد دیکھ رہے ہیں حکمران دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے امیر کی کیا کفیت ہے کہا وہی حقا یا ابا عبیدہ ابو عبیدہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم نے کس طرح کی بات کر دی لا عزلنا الا بالاسلام میں وہی عمر ہوں جو خطہ باپ کا بیٹا اونٹ چرانے جاتا تھا دوپہر کا کھانا بھی نہیں ملتا تھا باپ چھانٹوں سے مارا کرتا تھا رنگ میرا کالا ہوتا تھا بھوکا گھر میں آتا تھا میں وہی عمر ہوں آج رب نے عزت دی ابو عبیدہ عزت کپڑوں لباس سے نہیں عزت اسلام سے ہے اور جب قریب پہنچے تھے تو پادریوں نے کہا تھا اتنا بتا دو تمہارا امیر اوپر والا ہے کہ نیچے والا ہے غلام یعنی نیچے جس نے لگام پکڑی ہے یا اونٹ پہ سوار ہوا کہا جس نے لگام پکڑی ہے کہا یہ چابیاں رکھ لو ہماری تو رات و انجیل میں بھی یہی لکھا ہوا ہے وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر حق کا دامن چھوڑا آئی ذلت و مسکرت ہمارا مقدر بن گئی ابو دردہ کی کہانی یاد کرو شہر فتح ہوا تھا وہ رو رہے تھے آنکھوں سے آنسو بہرے کہا ابو دردا رب نے فتح دی ہے اور تم رو رہے ہو کہا رو اس لیے رہا ہو کہ یہ قوم بھی بڑی عزت والی تھی انہوں نے گناہ کیے نافرمانیاں کی رب نے ان سے چھین کے ہمیں مالک بنا دیا کل کو ہم نے بھی نافرمانی کی تو رب کے اصول کبھی نہیں بدلیں گے اللہ ہم سے بھی چھین لے گا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس سے خود خیال اپنی حالت آپ بدلنے کا او ہم دعوت کا کام کریں او ہم تبلیغ کا فریض اثر انجام دیں اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت اس کی رکھی ہے امن احسن و قولم ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من مسلمین بلا اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی عمل کرے اور کہے میں مسلمان ہوں مجھے شرمندگی نہیں ہے میں ذرہ برابر بھی اس آسے کمتری کا شکار نہیں ہوں میں مسلمان ہوں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو دعوت کا کام کریں یا امرون بالمعروفی وینہو المنکر اولائکا سیرہمہم اللہ ویطیعون اللہ ورسولہ جو اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں اولائکا سیرحمہم اللہ رب کی رحمتوں کے مستحق ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی اسلام کا فرمان ہے والذی نفس محمد بید لتعمرن بالمعروف ولتنہن المنکر اے میرے امتیو مجھو اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر دعوت کا کام کرو گے نا تبلیغ کا کام کرو گے نیکی کا حکم دو گے برائی سے منع کرو گے تو پھر تمہیں عزت ملے گی اگر تم نے یہ کام نہ کیا رب کا عذاب آئے گا پھر تم دعائیں مانگو گے تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گے میرے محترم احباب بڑے فوائد ہیں دعوت کا کام کرنے کے اور نہ کریں تو نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ نقصانات ہیں اگر ہم نے تبلیغ کا کام نہ کیا اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کو محسوس نہ کیا اللہ کے نبی کا فرمان سن لو من ہاتھ سے برائی کو روکو اگر طاقت طاقت ہے نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے زبان زبان سے سے سے روکو بھی نہیں کم کم از دل تو برا سمجھو آج ہماری حالت ہے ہم برائی والی محفل کو سجا رہے ہوتے ہیں دعوت کا کام کرنا جتنا اہم ہے اتنا ہی کٹھن ہے سچ بات ہے اتنا ہی مشکل بھی ہے بڑی فکر بڑی سوچ گھر والوں کی مسائل دھمکیاں بڑا کچھ ہوتا ہے اکثر ہمارے بھائی تو دعوت کا کام کرتے ہی نہیں وہ کہتے ہیں جی بس عمل کر رہے ہیں نا نماز پڑھتے ہیں دکان چلاتے ہیں حقوق الواد بھی حقوق اللہ بھی اتنا ہی بڑا ہے کہو بھائی اتنا کافی نہیں ہے ایک لحاظ سے تو اس کو صوفیت کہا جائے گا کہ تم اپنی عبادت کر رہے ہو ہاں معاشرے کو دیکھو ماحول کو دیکھو اپنی طاقت کے مطابق کام کرو اور کوشش کرو اللہ کے رسول بھی تبلیغ کا کام کرتے تھے انبیاء کرام نے دعوت کا کام کیا تھا کچھ کر کے دیکھو دوستو اللہ کے نبی اسلام کو یاد کرو آپ نے پوچھا وہ بچہ چھوٹا سا کہاں ہے جو میری خدمت کرتا تھا کہا اللہ کی رسول وہ تو بیمار ہو گیا یہودی لڑکا رحمت کائنات علیہ السلام جلدی سے گئے اس کے گھر میں گئے اس چھوٹے سے بچے کو اسلام کی دعوت دی اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا ابو کیا کروں تو باپ یہودی ہو کر کہتا ہے ابو القاسم مان لو ابو القاسم کی بات کو مان لو ابو القاسم کی بات کو اللہ کے رسول نے کلمہ پڑھایا اس نے کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھنے کی دیر ہے فوت ہو گیا اللہ کے رسول اٹھے اور مسکرا رہے تھے کہا کیوں کہا رب کا شکر ہے جس نے اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا ہے دعوت کی اتنی اہمیت ہے اور ہم کہتے ہیں ہمیں طریقہ ہی نہیں آتا ہمیں انداز ہی نہیں آتا ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے کام بڑے ہیں وقت نہیں ہے مسائل بڑے ہیں ہم صبر نہیں کر سکتے ہم غصہ نہیں پی سکتے اللہ کے بندو یہ کام کرنا ہے مجھے اتنا بتا دو اتنے سارے بہانے اپنی نوکری کے لیے بناتے ہو جاب کے لیے بناتے ہو دکان کے لیے میں نہیں دکان کھول سکتا کیونکہ غصہ بڑا ہے مجھے طریقہ نہیں آتا ہے طریقہ بھی آ جائے گا غصہ بھی ختم ہو جائے گا سارے کام ہو جائیں گے میں نہیں پڑھوں گا مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے میں کام نہیں کروں گا مجھے کرنا نہیں آتا ہے کبھی یہ بھی کہے میں کھانا نہیں کھاؤں گا مجھے کھانا نہیں آتا ہے وہ کبھی نہیں کہا جائے گا تو دین کا کام بھی میرے احباب اسی طرح آہستہ آہستہ آئے گا کون ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی خطیب ہوتا ہے اور خطبہ دیتا ہے یہ سلیقہ یہ طریقہ اللہ کی توفیق سے سب کچھ آتا ہے اللہ کا فضل ہوتا ہے تو آج ہمیں دعوت کا کام کرنا چاہیے اور جو بھائی کرتے ہیں یہ دار الفلاح والے بھائیوں سے پوچھ لو یا اور بھائیوں سے پوچھ لو کہ دعوت کا کام کرنے والوں سے کیا بیتتی ہے دعوت کا کام کرنے والے اسی طرح سمجھ لو جس طرح چوک میں کھڑے ہو جائیں گے اور ان کی چھاتیوں پہ تیر لگ رہے ہوں گے تلواریں چل رہی ہوں گے خنجر کی نوک ان کو چبوئی جا رہی ہوگی کام میں تعاون کوئی نہیں کرتا تنقید بڑی ہوتی ہے یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے طریقہ نہیں آتا سلیقہ نہیں آتا اللہ کے بندو تعاون کرو نی آپ کے بچے آپ کے بھائی آپ کے حباب اگر ان کے دل میں سوچ آئی ہے فکر آئی ہے تو ان کے ساتھ تعاون کرو کوئی کہتا ہے میری جماعت کے نہیں کوئی کہتا ہے میرے فلاں مسئلہ میرا فلاں مسئلہ اور تمہاری ہی جماعت ہے کتاب و سنت والوں کی جماعت ایک ہی ہوتی ہے چاہے نام جتنے مردی ہو میرے بھائی کہہ رہے تھے نام جتنے ہو ایک ہی بات ہے قرآن و سنت سنت ہے ہے تو عید و و قرآن حدیث ہے دعوت مکے والے کی دعوت مدینے والے کی دعوت بسم رب الذی خلق کی دعوت بدر کے میدان کی ایک ہی بات ہے اللہ اگر احباب کچھ کام کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے تو ان کی حوصلہ افزائی کرو ان سے تعاون کرو ان کا ساتھ دو چے جا کے ان کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیں چے جا کے ان کو پیچھے بٹھانا شروع کر دیں ان سے کہیں تمہیں دعوت کا طریقہ نہیں آتا کہتی ہے دنیا کہ تمہیں تو دعوت کا طریقہ ہی نہیں آتا تمہیں تو دعوت کا سلیقہ ہی نہیں آتا اور آگے سے اگر بچے پوچھ لیں کہ اچھا جی دعوت کا ہمیں طریقہ نہیں آتا ہمیں صحیح طریقہ بتا دو تو کہتے ہیں صحیح طریقہ دعوت کا یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ جاؤ آپ سے توقع نہیں اور آپ کر بھی نہیں رہے ماشاءاللہ علماء حوصلہ افزائی کرتے ہیں محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں میرے محترم بھائیو جو تو کی دعوت دے وہ ہمارا ہے جو سنت کی دعوت ہے وہ ہمارا ہے چاہے ہمارے گھر میں رہے نہ رہے وہ ہمارا ہے چاہے ہمارے گھر سے کھانا کھائے نہ کھائے وہ ہمارا ہے کبھی باپ نے کہا بیٹا الگ بھی ہو جائے یہ میرا بیٹا نہیں ہے وہ بیٹا ہی رہتا ہے وہ بیٹا ہی ہوتا ہے ہاں خوشی ہوتی ہے اور بیٹے کو اگر کوئی درد ہو اور بتاؤ باپ کو درد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے چاہے گھر سے الگ ہی کیوں نہ ہو اس کو درد ہوتا ہے اور بیٹا خوشحال ہو تو باپ کہتا ہے ٹھیک ہے جہاں بھی ہے خوشحال تو ہے نا اللہ کے بندوں کوئی دین کا کام کرتا ہے افزائی کرو اس سے محبت کرو اس سے پیار کرو کرو اس سے تعاون ہو سکتا ہے اتنا تعاون کرنا چاہیے جتنی ہمت ہو اتنا تعاون کرنا چاہیے اور خوشی ہونی چاہیے کہ چلو اس ہرمن میں چلو چلو اس باغ میں چلو اس جگہ میں کوئی چنگاری تو موجود ہے کوئی پھول تو موجود ہے ماشاءاللہ ساری محنتیں کر رہے ہیں ساری کوشش کر رہے ہیں کسی کی کوشش کی ناقدری نہیں کر سکتے اپنی اپنی ہمت کے مطابق واللہ دعوت کا اسلوب یہی ہے جب بھی دائی کے اندر یہ چیز آ جائے میں میں میں سب کچھ میں سمجھو وہ ناکام ہو گیا سمجھو وہ فیل ہو گیا کہو سب اچھا کر رہے ہیں بلکہ مجھ سے بہتر کام کر رہے ہیں مجھے اور کام کرنا ہے مجھے اور آگے بڑھنا ہے مجھے اور آگے بڑھنا ہے اپنی ذات کے لیے نہیں دعوت کا اسلوب اپنا لو کل حاضی سبیلی ادو اللہ دعوت کا کا کا دائی شیخ ابن باد رحمہ اللہ درس دیتے ہوئے میں کہتے تھے کہ مبلک کی پہلی صفت ہے اس کی دعوت اللہ ہونی چاہیے حق کی دعوت اللہ کی طرف دعوت توحید کی دعوت اپنی ذات کی میری پوجا کرو میری لیڈری میری قیادت نہیں قائد المرسلین ہے امام المتقین ہے خاتم النبیین ہے قائد اعظم بھی وہ رہبر اعظم بھی وہ امام اعظم بھی وہ مرشد اعظم بھی وہ اللہ کے نبی والسلام کو رب نے کہا اے نبی ما کانا لبشر نیوتیہ اللہ الكتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونو عبادا من دون اللہ ولیکن کونو ربانیین بما کنتم تولیمون الكتاب اپنی پوجا نہیں کروانی میرے نبیوں بلکہ رب کا بندہ بنانا ہے جو یہ سب کہہ رہے تھے نا کہ ذمہ داری کیا ہے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر رب کا بندہ بنانا ہے اور ابن عامر نے کہا آسیہ نے رستم کے دربار میں کہا تھا جینا نخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد لوگوں نے کہا درہم و دینار لے لو اشرفیاں لے لو چلے جاؤ رستم نے کہا تو ربی بن عامر نے کہا اپنی تلوار دکھا کے اوپر میان بھی نہیں تھا کہا ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کا بندہ بنانے آئے ہیں اور عقبہ بن نافع نے کیا کہا تھا ہم کہاں اور وہ کہاں عقبہ بن نافع نے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے کہا تھا اللہم رب محمد لولا هذا البحر لفتحت الدنيا یا اللہ میں سمندر کے کنارے کھڑا ہوں اور یہاں مجھے دنیا نظر نہیں آتی محمد علیہ السلام کے رب کی قسم اگر مجھے پتہ چل جائے سمندر کے پار بھی کوئی مخلوق ہے تو میں تیری توحید کے پرچوں وہاں بھی لہراؤں گا دعوت اللہ اور دائی مخلص ہونا چاہیے ریاکاری نمود و نمائش شہرت نہیں ہونی چاہیے سب سے پہلے جہنم کی آگ بڑھکائی جائے گی شہید سے عالم دین سے سخی سے کون سے جو ریاکار تھے ان کی آگ بڑھکائی جائے گی تو ہمیں ریاکاری سے بچنا ہے اور دعا بھی رب العزت سے کرنی ہے کہ اللہ ہم سب کو ریاکاری سے بچائیں دعوت کے لیے بلگونی ولو آیا کچھ علم ہونا چاہیے میں تو اکثر بھائی کہتا ہوں یا دعوت دینے والے بن جاؤ یا دعوت سننے والے بن جو مسئلہ یہ ہے ہم سننا بھی نہیں چاہتے ہم دینا بھی نہیں چاہتے کہو کسی بھائی بھائی سے دعوت دو نہیں جی میرے پاس تو صلاحیت نہیں ہے اور کہو آجو صلاحیت لے لو وہ پڑا ہوا سب کچھ پتا ہے مجھے سب کچھ بہانے چلتے چلتے دعوت دینے والے بن جو دعوت سننے والے بن جو حق کی دعوت دینے والے بن جو دعوت دو گے تو تبدیلیاں آئیں گی دعوت دعوت جہاد کے بھی دعوت کتاب کے بھی دعوت نماز کے بھی دعوت توحید کے بھی دعوت حق کے بھی دعوت میں عموم ہونا چاہیے سب چیزوں کی دعوت دی جائے اور سب کو دعوت دی جائے یہ نہیں کہ چند لوگوں کو دعوت امیروں کو بھی دعوت دو غریبوں کو بھی دعوت دو پارکوں میں بھی دعوت دو کالجوں میں بھی دعوت دو یونیورسٹی میں بھی دعوت دو چوکوں میں بھی دعوت دو بازاروں میں بھی دعوت دو ہر جگہ پہ دعوت دینے کی ذمہ داری بنتی ہے علم بھی حاصل کرنا چاہیے علم دعوت کی بنیاد بنیاد ہے اور اس کے ساتھ جو کچھ پڑا ہو جس کی دعوت دے رہے ہو مبلغین کی ذمہ داری ہے اس پر عمل بھی کریں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی ایک خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے ادیبیہ میں اللہ کے نبی نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے اپنے جانور ذبح کر دو کسی نے جانور ذبح کیا پریشان ہو گئے ام سلمہ کے پاس آئے کیوں پریشان ہے اللہ کے رسول کہا یہ میرا پسینہ نیچے گرنے نہیں دیتے تھے میں نے کہا جانور ذبح کرو کرتا کوئی نہیں کہا اللہ کے رسول آپ نے اپنا جانور ذبح کیا ہے کہا نہیں کہا پہلے اپنا جانور ذبح کریں آپ نے جا کے جانور ذبح کیا صحابہ تیزی سے دوڑے اور قریب تھا کہ کسی کو چھری لگ جاتی حمل کیا تو صحابہ نے بھی عمل کیا کردار سب سے پہلے قد لبستو فیکم عمر من قبل وکیف وجدتمونی مکے والوں دعوت سننے سے پہلے میں نے 40 سال سال کرسا تمہارے اندر گزارا ہے بتاؤ مجھ کو کیسا پایا ہے وجدنا کا صادق و امینا صادق بھی تھے امین عمل والذین یبیتون لربہم دعوت کا کام کرنے والے پڑھتے ہیں رب کو یاد کرتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ سے پیار کرتے ہیں اور پھر رب سے دعائیں بھی مانگتے ہیں دعوت میں صبر بڑا لازمی ہے تکلیفیں آئیں گی پریشانیاں آئیں گی دکھ جھیلنے پڑیں گے صبر کریں گے تو عزت ملے گی علیہ السلام نے کتنا صبر کیا تھا علیہ السلام نے کتنا صبر کیا تھا دعوت میں استقامت بڑی لازمی ہے دو چار دن دعوت کا کام کر کے بھاگ جانا یہ نہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه اس پر ڈٹ جانا ہے دعوت دینے والے کا اخلاق بہتر ہونا چاہیے معاملے اچھے ہونے چاہیے بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے دعوت دینے والا غصے میں تیز تعصب برتنے والا نہیں ہونا چاہیے معاف کرنے والا ہونا چاہیے دعوت دینے والا حکمت سے دعوت دے او دو الہ ساتھ رب طرح اللہ کے نبی نے دعوت دی تھی وہ بدو دیہاتی آیا تھا نا مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا کہا میرے صحابہ اس کو کچھ نہ کہنا اس کو سمجھایا مسجدیں پیشاب کے لیے نہیں بنائی گئی اس نے کہا آپ نہ ہوتے مجھے کوئی نہ چھوڑتا ایک آدمی آیا میں جب بدکاری کرنے کی اجازت دے دو کہا میرے صحابہ کچھ نہ کہنا آپ نے کہا اتو ہی بہلی امر کیا تو پسند کرتا ہے کوئی تیری ماں سے کرے بیٹی سے کرے بہن سے کرے بیوی سے کرے کہا کہا لا ہاشا پھر جو کام تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا اور دوسروں کے لیے پسند کیسے کرتا ہے نصیحت میری سارے احباب سے گزارش ہے اپنے اندر اخلاص بھی پیدا کرنا ہے اور تعاون بھی آپس میں کرنا ہے جب ہم اخلاص اپنے اندر پیدا کریں گے اور اپنے بائیوں سے تعاون کریں گے کہ سارے توحید والے بھائی ہیں سنت والے بھائی ہیں انشاءاللہ معاشرے کے اندر بہتری آئے گی نہ ہو جس میں انقلاب موت ہے وہ زندگی تو سارے بھائی ساتھی مجھے تو وعدہ لیتے ہوئے شرم آتی ہے علماء بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ آگے سے آپس میں کتابوں سنت والے تعاون کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ مدد کرنے والا ہے کوئی کفر آپ کو مٹا نہیں سکتا اللہ نور نور واللہ متم مٹانے والے بڑے آئے خود مٹ گئے اسلام کو مٹانے والے بڑے آئے دبانے والے خود دب گئے اسلام کو دبانے والے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے اتنا ہی یہ ابرے گا اتنا کے دبا دیں گے کافروں کو پیغام دے دو ظالموں کو پیغام دے دو امریکیوں کو پیغام دے دو اس قوم کا بچہ بچہ حق کی دعوت دے گا جہاد کرے گا اس پہ ڈٹ جائے گا حق کا پیغام سنائے گا اور تم نہیں مٹا سکتے تمہارے باپ دادا ابو جہل ابو لہب بھی مٹا نہیں پائے تھے اے ظلمت شب تو اس سے تو جگنو نہیں بجھتے اے ظلمت شب تو اس سے تو جگنو نہیں بجھتے ہم تو سورج ہیں ہمیں کون ابھرنے نہیں دے گا انشاءاللہ حق کے پرچم لہرا کے رہیں گے انشاءاللہ باطل کو بگا کے رہیں گے انشاءاللہ حق کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے رہیں گے انشاءاللہ حق کی پاسداری کر کے رہیں گے انشاءاللہ چمن کے نگہبان بن کے رہیں گے انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے دار الفلاح کے بھائی جامع مسجد توحید والے بھائی اور احباب اور علماء کرام اللہ سب کی محنتیں اور کوششیں قبول فرمائے اللہ ہمیں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے آپس میں لڑنے جھگڑنے کی بجائے اتفاق کو اپنے ہاتھ سے دعوت کا کام کرنے کی توفیق ادا فرمائے وہ آخر الحمد الحمدللہ رب العالمین